حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے نے فرمایا مجھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اس کے کے اندازے برابر خوش کھجور کے عوض فروخت کرنے کی اجازت دی ہے حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ نے فرمایا ارایا کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کھجور کے چند درختوں کا تازہ پھل اندازے سے اپنے گھر کی خوش کھجوروں کے عوض خرید لے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو انہتر